حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے دوران میں چلے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ گئے وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامتوں سے پڑھیں اور ان کے درمیان نوافل نہیں پڑھے سنن نسائی حدیث نمبر 657